أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً اے انسانوں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے منکرو سمندر میں تم میری توحید کے قائل ہوئے باہر آ کر پھر انکار کر گئے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تم دوبارہ دریائی سفر کرو اور باد تند کے تھپیڑے تمہاری کشتی کو ڈگمگا دیں اور آخر ڈبو دیں اور تمہیں تمہارے کفر کا مزہ آ جائے پھر تو کوئی مددگار کھڑا نہ ہو نہ کوئی ایسا مل سکے کہ ہم سے تمہارا بدلہ لے ہمارا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا کس کی مجال کے ہمارے فعل پر انگلی اٹھائے تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت سب سے اچھی پیدائش انسان کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تین کی آیت نمبر چار میں فرمایا لقت خلق نلس فی احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر صحیح چال چلتا ہے اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے اور حیوانات ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں منہ سے چارہ چکتے ہیں پھر اسے سمجھ بوجھ دی ہے جس سے نفع نقصان بھلائی برائی سوچتا ہے دینی دنیاوی فائدہ معلوم کر لیتا ہے اس کی سواری کے لیے خشکی میں جانور چوپائے دیے گھوڑے خچر اونٹ وغیرہ اور طریق سفر کے لیے اسے کشتیاں بنانی سکھا دیں اسے بہترین خوشگوار اور خوش ذائقہ کھانے پینے کی چیزیں دیں کھیتیاں ہیں پھل ہیں گوشت ہیں دودھ ہیں اور بہترین بہت سی خوش ذائقے اور لذیذ مزیدار چیزیں بہت عمدہ مکانات رہنے کو اچھے خوشنما لباس پہننے کو قسم قسم کے رنگ برنگ کے یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں لے جانے لے آنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے اور مخلوق میں سے عموماً ہر ایک پر اسے برتری بخشی انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اس آیت کریمہ سے اس امر پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور موج مزے کر رہے ہیں تو آپ اس کے بدلے ہمیں آخرت میں ہی عطا فرمائیے کیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں اس کے جواب میں اللہ جل شاہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم اس کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے برابر میں ہرگز نہ کروں گا جسے میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے یعنی آدم علیہ السلام کو جو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انہیں اور ان کی اولاد کو ان جیسا نہیں کروں گا کہ جنہیں میں نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئے یعنی فرشتوں جیسا